ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ قیدی عورتوں سے جمع کرنے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ اپنے پیٹ میں موجود بچوں کو جن نہ لیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چونسٹھ یہ حدیث صحیح ہے